تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایوہ الناس توبوا الى صلاس فی اليوم میات تم او کما قال علیہ الصلاة والسلام دو چیزیں ہیں ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار توبہ کے متعلق علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے استغفار یہ توبہ تک پہنچانے والا ایک راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علا نبینا والی سلاط وسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک حضرات انبیاء علیہ سلاط وسلام کو جو مبعوث فرمایا وہ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ کون سے وہ کام ہیں جو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے ہیں اور جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے طور پر کیا جائے وہ گناہ ہے اللہ نے جس کام سے منع فرمایا کرنے کا وہ کرے یا کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرے یہ سب گناہ کے اندر داخل ہے اور اللہ تبر تعالیٰ نے اسی کی ساری تفصیلات بتلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ سلاد کا سلسلہ جاری فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جو انسانوں کو پیدا کیا بڑی بڑی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں اور گئی قومیں آج آئی جن کو اپنی قوت اور طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا جن کے متعلق خود قرآن میں باری کا ارشاد ہے لم زمین بلا ایسی طاقتور قوم کوئی دوسری پیدا نہیں کی گئی ایسے طاقتور لوگ تھے اور انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لائے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہوا کی شکل میں اور اس ہوا نے آ کر کے ان کو جو ہے اچھال کر پٹک پٹک کر ختم کر دیا سب سات راتوں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی اور اس نے ان کو ایسا اکھاڑ کر رکھ دیا جیسے درخت جو ہے طوفان کی طوفانی ہوا کے اندر اکھڑ کر اس کے تنے جو ہے پھینک دیے جاتے کان نہ ہوں آزاد قرآن فرماتا ہے قوم سمود کو جنہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بنائے تھے آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے سعودیہ جانے کا موقع ملے اور وہاں مدائن صالح پہاڑوں کو ایسا انہوں نے تراشا ہے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ہم اس طرح تراش کر کے مکان بنانے کا تصور نہیں کر سکتے اس قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گنا کیے نبیوں کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالی تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا چنگاڑ چیخ ایک ایسی خطرناک آواز کہ جس سے جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں اپنی جگہ پر وہ ختم ہو حضرت نوح اللہ نبیانہ والی سلاد وسلام کی قوم نے جب جھٹلایا حضرت نوح کو نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تبر تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا زمین سے بھی پانی نکلتا تھا آسمان سے بھی بہتا تھا برستا تھا دیکھو اللہ تبر تعالیٰ کے یہاں کسی کی رشتے داری نہیں چلتی اللہ نے قرآن پاک میں بتلا دیا وہاں قانون مقافات ہے قانون مجازات میں یا عمل سوئیں یو ہی میں یا عمل خیر ومن یامل شر یرا ذرہ برابر نیکی کا کام کرو گے وہ آپ کو دیکھنا ہے اس کا انجام اس کا بدلا دنیا اور آخرت کے اندر ذرا برابر گناہ کا کام انجام دو گے اس کا آپ کو دیکھنا ہے یوز زبی اللہ نے ایک قانون مقافات ایسا بنایا ہے گندم از گندم رویت و جو از جو از مکافات عمل غافل مشو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں اگیں گے آپ اگر جو بوئیں گے تو جو اگیں گے اللہ کی طرف سے اعمال کا جو بدلہ دیا جانے والا ہے اس سے آپ بے خبر نہ رہنا اللہ کے اس قانون کسی کی رعایت نہیں چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا کوئی کسی کو اللہ میاں نہیں چھوڑتے اللہ کا ایک قانون مقافات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتلایا حضرات انبیاء علیم السلاط والسلام کے ذریعے سے اور بڑی بڑی قومیں ہماری تو کیا حیثیت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی ترقیاں ایسے ایسے اللہ نے ایسی قومیں پیدا کی تھی جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ایسے ہی قوم شعیب حضرت شعیب علیہ نبی علیہ والسلام کی قوم ان کے اوپر اللہ نے عذاب یوم ذلہ صاحبان والا عذاب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا چاہا تو اتنی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ اس کی وجہ سے کنو اور تالابوں اور ندیوں کے پانی خشک ہو گئے اور لوگ پیاس سے بے چین اور اللہ نے ایک بادل بھیجا کالا کالا بادل لوگ سمجھے کہ پانی آ رہا ہے سب بادل آیا سب اسی انتظار میں کہ پانی برسے گا تو ہمیں سکون ملے گا اس کے نیچے سب آ گئے اور اللہ نے آج برسائی ان کو ختم کر دیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے نبی کریم سلاسن کو دیکھا کہ ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی یا کوئی بادل آتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ پک ہو جاتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا آپ پر ڈر ہے سہم ہے پتا نہیں کیا ہوگا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لوگ بادل کو آتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسائے گا اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل آتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ پک ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یا عائشہ کیا اطمینان ہے اس بات کا کہ بادل پانی برسائے گا ان لوگوں نے بادل کو آتا ہوا دیکھا تو یوں سمجھے کہ یہ پانی برسائے گا اس میں سے آگ برسی تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی قومیں دنیا میں پیدا کی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا اور محروف کیا اوپر جو ہے ان کی بستیوں کو جو ہے وہ جہاں وہ آباد تھے پوری زمین میں سے اکھاڑ کر آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے پھینکا گیا اور ان پر پتھر برسائے یہ جو سارے واقعات قرآن پاک میں اللہ تب تعالیٰ نے بتلائے ہیں وہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ہے ہمیں ان کو پڑھنے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ کہاں ایسی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوم ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کا یہ حال ابلیس وہ معلم ہے سات لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے روایتوں کے مطابق اقبال صاحب کی رسالہ شاید فیض شیخ میں یا کسی اور میں جنہیں سات لاکھ سال جی، شیطان نے اللہ کی عبادت کی لیکن اللہ کا حکم توڑا اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مرد ہم تو دو رات جاگتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اب حضرت جبیل وہی لے کر کے آئے اتنی دیر ہے کہ نہیں کہاں وہ لیکن وہاں کچھ آدمی بندہ بن کر کے رہے اللہ کو بندگی ہی بہت پسند ہے اللہ کی بھائی جہاں جو چیز نہیں ہوتی اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اللہ کے یہاں اور بندگی نہیں ہے تو جو بندہ جو عز و بندگی سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتی ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیر اللہ علیہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اللہ نبینہ علیہ والسلام کو جو فضیلت دی ہے جن انسانوں پر اور جنات فرشتوں جناتوں پر اسی صفت ابدیت کی وجہ سے صفت ابدیت کی وجہ سے وہ جو قرآن کے اندر ہے وہ علامہ آدم السما کلائے کہتے کہ ان کو سب سکھلا کر فرشتوں کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ تو ایک ظاہری یہ ہے ورنہ حقیقت جو ان کی فوقیت کا سبب ہے وہ تو ان کی شان بندگی ہے پھر عدت فرما دیں دیکھو اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے اس ارادے کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے انی جائل خلیفہ اللہ نے جب اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو بات صاف تھی کہ اس کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی لیکن فرشتے جواب میں کیا عرض کرتے ہیں فیا فیا سے دو آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائے گی خون بہائے گی ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں وہ آپ کی عبادت کے ہم کافی تو جب اللہ نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرما مالا تالمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فوراً فرشتوں نے سبحان کا لا علم لنا الا ما بہرحال فرشتوں نے یہ مان لیا لیکن پہلے کچھ کہا تو صحیح تم نے حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس ارادے کا علم ہونے کے بعد آگے کوئی گنجائش نہیں پھر بھی ان کی زبان سے یہ جواب نہیں اور شیطان نے تو کھل کر ہی حضرت آدم اللہ نبیانہ والی سلاد وسلام یہ مقابلے میں کہا کہ میں ان سے بہتر کیا بہتر ہوں انا خیر خلق تنی من من ناری و خلق تو اللہ کے حکم کو توڑا تو حضرت آدم اللہ نبیانہ سے جو جو قصور اور کوتاہی وہ جو بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسا اللہ نبیانہ والی سلاد والسلام کے درمیان میں مکالمہ ہوا حضرت موسا نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا آپ کو سامنے فرشتوں کو سدا کرایا آپ کو جنت کے اندر بسایا آپ کو اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا آپ نے وہ کر لیا اور یہ سب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ نبیانہ علیہ السلام نے حضرت موسا سے کہا آپ وہی موسا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنا اور اور پھر اللہ نے آپ کو کے اوپر نازل فرمائی کیا اس توریت میں یہ نہیں ہے اصا آدم فلوا وہ تو میری پیدائش سے بھی کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لوہے محفوظ میں ارشاد فرما دی تھی جب اللہ نے اندر یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بھلا میں کیسے یہ کام نہ کرتا تو حدیث میں ہے کہ حضرت آدم حضرت موسا پر غالب آ گئے اور حضرت موسا لاجواب ہو گئے دیکھو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں معاملہ انسان کا انسان کے ساتھ گویا اپنے اس قصور اور جو کوتا ہوئی اس کا حضرت آدم کے پاس جواب تھا اور ایسا جواب تھا کہ حضرت موسا جیسے نبی بھی ان کے سامنے لاجواب ہو لیکن یہ جب یہ کہاں کہا ہوا جواب جب ہوئی سے وہاں کہا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرفت ہوئی نا آپ سے جب قصور ہوا تو اللہ کی طرف سے جب گرفت ہوئی وہاں کچھ نہیں سوائے رونے سارا سال تک مفسرین لکھتے ہیں پتہ نہیں بڑی چالیس سال تک کوئی اور اس سے زیادہ بڑی مقدار بتلاتے ہیں روتے ہی رہے توبہ کے کلمات بھی اپنی زبان پر لانے کی جرات نہیں ہوئی تو میرا گناہ معاف کر دو یہ بھی بولنے کی ہمت نہیں وہ بھی اللہ نہ فتح اور پھر وہ اللہ کے بتلانے پر ربنا ظلمنا انفسنا ربانہ ظلم و من الخاسرین یہ کہے اللہ نے گناہ معاف فرمایا لیکن وہاں نہیں کہا کہ اللہ آپ نے میرے لیے طے کر دیا تھا بلا میں ایسا کام کیوں کر سکتا میں کیسے بچ سکتا نہیں وہاں معاملہ اللہ وہاں بندگی ہی بندگی تو صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر جو فوقیت دی ہے وہ اس صفت ابدیت کی وجہ سے اس کی و تو جتنا زیادہ اپنے اندر ابدیت کا معاملہ پیدا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء و وسلام کے ذریعے سے بتلا دیا پوری انسانیت کو کہ کون سے وہ کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑو اور اللہ کی رضامندی والے کاموں کو کرو بس یہ ہے مطالبہ انسانوں سے اس کے خلاف کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی یہی گناہ ہے گناہ کہتے ہی اللہ کی نافرمانی اب یہ گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے یہ اللہ نے فضو رہا و تقوا فرشتوں کو تو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ ان میں اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں اہلیت ہی لا یاسون اللہ ما و ہوں فلون مایو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس سے کر نہیں ان میں معصیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بھی ایک عبادت ہے وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں مختلف عبادتیں فرشتے انجام دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اللہ ایک ایسی عبادت چاہتے تھے ایسی شخصیت سے جس کے اندر دونوں تقاضے موجود ہوں وہ اپنے اس اللہ کی نافرمانی والے نفسانی اور شیطانی تقاضوں کا مقابلہ کر کے اللہ اطاعت اور فرما برداری کرے اور عبادت میں مشغول ہو اللہ کو عبادت بہت زیادہ پسند ایک اندھا آدمی ہو اور وہ یوں کہے الحمد آج تک میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی تو لوگ کہیں گے بھائی تو کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا تیرے میں بدنگاہی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ایک بینا ہے سوان کا دیکھنے والا اس کو موقع بھی مل رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہ ہے کمال کی بات تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ مادہ پیدا کی اور اللہ اسی انسان سے یہ چاہتے ہیں اس طبیعت کے اندر اطاعت کے خلاف تقاضا ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمامداری کرے یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اللہ ایسی عبادت کروانا چاہتے تھے کس سے انسان سے اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایسے گناہ ہو جاتی لیکن گناہ کا تجا بھی اللہ نے بتلا دیا حضرت ڈاکٹر تھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سیدھا دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ جنت کے اندر آپ کو رکھا جنت کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور وہاں ایک آپ کو قاہد کہہ دیا گیا تھا کہ لا تقربا حضرت شجا اس طرح کے قریب نہ جائیے شیطان نے بہکایا اس کے بہکاو میں آ کر کے وہ کام کر لیا تو پھر وہ عزت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے تو یہ تو مقدر میں تھا ہی یہ تو ہونا ہی تھا کرنا اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم کو اور حضرت ہوا کو دنیا میں بھیجنا تھا اس کے لیے یہ سارے انتظامات تھے اب یہ جو ہو گیا تو اب اس قصور کے اوپر کیا تدبیر کی جائے جو گناہ ہو گیا تو اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ بھی فتح پتہ آدم ربی کلمات ان فتح علیہ گویا اللہ نے توبہ کے کلمات بھی تلقین فرمائے گویا گناہ کا مادہ رکھا اور اس کے نتیجے میں اگر گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا طریقہ بھی بتلایا زہر کے ساتھ تیریاب بھی قدرت کا ایک قانون ہے کہ جہاں زہر ہوتا ہے وہاں تیریاب بھی کہا وہ سانپ جو ہوتا ہے ناک جس کا زہر اسی ناک کے اندر ایک, ایک چیز اور ہوتی ہے جو اس کا اس زہر کا کیا ہوتی ہے تریا کو یہ قدرت کا ایک عجیب و غریب قانون ہے تو بہرحال حضرت آدم علیہ نبی علیہ سلاد والسلام کو اللہ نے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھائی دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو وہاں یہ ہونے والا ہے تو توبہ والا یہ عمل بھی ساتھ میں لے جائیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا حکم دیا توبو اللہ جمی المؤمنون لعلکم بھائی توبہ کا حکم دیا تو توبہ تو ہوتی ہے کائے کے بعد گناہ کے بعد گناہ کریں گے تو توبہ پر عمل ہو جائے ہوگا نا یا دینا امن توبو اللہ تو ہمارے اکابل فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب دعا کر دو کوئی ایسا وظیفہ بتلا دو کہ گناہ کا دل میں خیال ہی نہ آئے ایسے بزرگ بن جائیں ہم کچھ ایسا ہمارے اوپر عمل کر دو تو اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کی فطرت ہے اس اس سے تو ہٹ سکتا اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا اسی ارادے کا اللہ نے اس میں اظہار کیا وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک قوم ایسی پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی تو بہرحال مطلب یہ کہ یہ گناہ تو فطرت میں ہے قصدن ہمیں کرنا نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا بتلایا گیا ہے طریقہ بتلایا گیا ہے گناہ سارے فساد کی جڑ اس دنیا کے اندر جتنے بھی خرابیاں ہیں فسادات ہیں وہ سب گناہ کے کسبت اید الناس بل بعد الذی کا سبق ناس اللہ تعالیٰ کچھ کچھ بدلا کچھ سزا دینا چاہتے ورنہ گناہوں کے مطابق اگر آ جائے تو تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے یہ جتنا بھی فساد ہے لکھا ہے روح میں کہ حضرت دنیا کے اندر کوئی درخت تک کانٹے دار نہیں تھا سمندر کے پانی کڑوے نہیں تھے حضرت آدم کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو جب قتل کیا تو بس زمین نے ایک حرکت کی سی لی اور اس کے نتیجے میں سمندروں کے پانی بھی کیا ہو گئے کڑوے ہو گئے درختوں کے اندر کانٹے کانٹے بھی آ گئے اور ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ بھی کرنے لگا گویا یہ گناہوں کا اثر حضرت خانی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے جزا اس میں حضرت رحمت اللہ علی نے گناہوں کے اٹھائیس نقصانات بتلائے آدمی گناہ کی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علی کی خدمت میں جب امام شافی رحمت اللہ علیہ آئے تھے حضرت نے نصیحت فرمائی تھی میں دیکھتا ہوں کہ تم کو علم کی رغبت ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائی اور گناہ کی وجہ سے آدمی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے احمد میں ہے ان لبد آدمی اپنے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ احتکاب کرتا ہے روزی سے محروم کر دیا روزی میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے ہوگی اسی لیے آدمی اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام کرے تو کوئی روزی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں وام اللہ کا بھی سلاح تھے بس تبھی رہے ہاں لانس آلو کا رسخہ نانو نرزوکھوں کا قرآن میں بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ اسی طرح گناہ کی وجہ سے آدمی کے چہرے کے اوپر ظلمت آ جاتی ہے بے رونقی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق دل میں نور اور روزی میں کشادگی جسم میں طاقت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی چہرے پر رونق دل میں نور روزی میں کشادگی بدن کے اندر طاقت حضرات صحابہ اتنی طاقت تھی قیصر و کسرا کے لشکر کے سامنے مقابلہ حالانکہ ان کو دو دو تین تین چار چار روز تک کے فاقے ہوا کرتے لیکن ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے بہادر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور لوگوں کے دلوں میں محبت یا اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم نام سنتے ہیں اور ہمارے دل گویا دل ہی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم نے کبھی ان کو عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے تحجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اللہ کی طرف سے یہ محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے اس کے برخلاف آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر بے رونقی حضرت حکیم علام اور اللہ قدم فرماتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی حسین ہو لیکن گناہوں کی نحوست چہرے سے محسوس ہوگی گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے میں رونق نظر نہیں آئی گناہ کی وجہ سے چہرے پر بے رونقی دل کے اندر اور قبر کے اندر ظلمت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دل کے ساتھ قبر کی ظلمت کا بھی تذکرہ کیا اور روزی میں تنگی اور جسم میں کمزوری اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت یہ جو غلط برے لوگ ہیں نا ہم جب ان کا نام سنتے شیطان کا فرون کا لانت بھیجتے ہیں ان کی ان کی ایک نفرت ہمارا اب فرون نے ہمارا کیا بگاڑا ہمیں کوئی مارا کیا نہیں لیکن بس وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اس نے اس کی وجہ سے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اس کی نفرت ڈالی تو بہرحال یہ گناہوں کا قدرتی اثر ہے یہ گناہ جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اور گناہ کا صدور اگر ہو جائے تو اپنے آپ کو جو ہے اس سے پاک کرنے کے لیے توبہ کرنا ہے توبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تاب یا توبو توبتن کا معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا توبہ کرنے والا جو ہے گناہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما بداری سے نکل گیا تھا اب وہ توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی اطاعت اور فرما بداری کی طرف لوٹ رہا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں تائب تائب اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے طواب تو طواب ویسے بندے کے ساتھ جب توبہ کا لفظ لگتا ہے تو عربی زبان میں اس کا سلا آتا ہے الہ جمیاندین امنو تبو پی اللہ تو اور اللہ تعالی کے ساتھ جب توبہ کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں اللہ آتا ہے تاب اللہ ہو علیہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی وہاں توبہ کیوں کہتے ہیں یہ بندہ جب اپنی نافرمانی اور معصیت کو چھوڑ کر فرما برداری اور اطاعت والی حالت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنا فضل جو اس سے ہٹایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی طرف کیا کر دیتے ہیں لوٹا دیتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے ہیں اس لیے وہاں اس کو اللہ کے یہ بھی لفظ توبہ کا استعمال ہوتا ہے تو توبہ ہے اور ایک ہے استغفار استغفار کا معنی ہے مغفرت چاہنا بخشش چاہنا توبہ کے لیے شرطیں ہیں توبہ کی حقیقت میں جی بھائی توبہ کے اندر پہلی شرط جیسا کہ علامہ نوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے آدمی گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ میں ہے پہلے اس سے اس کو چھوڑ دے تب توبہ ہوگی اس گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ ہو سکتی میں مثال دیا کرتا ہوں ایک آدمی جو ہے پاخانہ اور پیشاب کے کھڈے کے اندر پڑا ہوا ہے گڑے میں گڑا وہ برتن نہیں بلکہ وہ گڑا ہے بمانا کھڈا سمجھایا کہ نہیں اس میں پڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پاک کر دو تو ہم کیا کہیں گے بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ تو اس گڑھے سے باہر آ جا اس کے اندر رہتے ہوئے ساری دنیا کا پانی ہم تیرے اوپر بہا دیں گے تو بھی تو پاک ہونے والا نہیں ہے اس سے نکلنا پہلی شرط ہے تو گناہ کو چھوڑنا یقلا انل معاشیت گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی حضرت حکیم اختر صاحب نوبر اللہ عمر تدو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی زبان سے خود بھی سنا ہے ایک مطلب یہاں تشریف لائے تھے ڈابے دو روز تین روز رہا تھا جلسے کے موقع پر اور وہاں پہلے ہی دن دفتر کے اندر بیان کچھ اساتذہ تھے عزیز صاحب تھے مہتا اور اور بیان شروع کیا تھا انہوں نے اس میں کہا بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو بس وہ واقعی بے پردہ جا رہی ہے دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور لفظ توبہ توبہ بھی بولتے یہ توبہ نہیں ہے توبہ جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے پہلے نمبر پر ہٹانا اس کے بغیر توبہ کا تحقق نہیں ہو سکتا وائن یندما دما اللہ ہے اس گناہ کے کرنے پر اس کو کیا ہو ندامت ندامت یعنی کیا تعلم القلب دل کا دکھی ہونا دل کے اندر تک یعنی گویا اس کے دل میں ہائے میں نے یہ کیا کر لیا میں نے کس بڑی ذات کو ناراض کر لیا یہ تو جیسے کسی عاشق سے اس کا معشوق اور محبوب ناراض ہو جائے تو اس کے دل پر ایسی بے چینی تاری ہوتی ہے کہ اس کی نیند اڑ جاتی ہے کھانا بھی کھایا نہیں جاتا گلاب زردہ بھی سامنے رکھا ہو تو وہ نہیں کھائے گا کھانے میں لذت ہی باقی نہیں رہتی سب کائنات کی رونق اس کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے حالانکہ دنیا کا کاروبار تو تو چل رہا ہے صرف ایک ذات اس سے کیا ہو گئی ہے ناراض ہو گئی اس کا معشو محبوب ناراض ہو گیا ہے اسی میں ساری کائنات اس کو جو ہے اندھیری معلوم ہوتی ہے اچھا حکیم صاحب وہ ایک شہر پانی بجائے کا پڑھتے تھے ہم نے پانی ڈوب کے دیکھی ہے نبز کائنات جب ذرا جب ذرا مزاج یار برہم نظر آیا مجھے یہ دوست کا مزاج ذرا ناراض دکھا ساری کائنات کی نبز ڈوبتے ہوئے اپنی نہیں اکیلے اپنی نہیں پوری کائنات کی نبز اس کو ڈوبتے ہوئے معلوم ہوتی ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ناراضگی محبوب کی ناراضگی کے ساتھ کوئی چیز کسی چیز میں لطف باقی نہیں رہتا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کی ذرا سی ناراضگی ان کے لیے ناقابل برداشت نہ ہوا کرتی صحابہ میں ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے دکھا راستے میں قبا نما مکان پوچھا بھائی یہ کس کا ہے لوگوں نے بتایا جس کا تعلیم صاحب بعد میں وہ صحابی نبی کریم سلاسن کی بجلس کے اندر حاضر ہوئے سلام کیا نبی کریم سلاسن نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور سلام کا جواب نہیں دیا بس وہ صحابی بے چین ہو گئے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں آخر کیا ہوا مجھ سے کوئی بات ہو تو بتاؤ لوگوں نے کہا نبی کریم سلاسم تشریف لے جا رہے تھے تمہارا وہ قبا نما مکان دیکھ کر کے پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے لوگوں نے بتایا آپ کا نام لکھا کر بس یہ سننا تھا گئے اور اس مکان کو گا دیا اور آنے کے بعد یہ بھی نہیں کہتے بعد میں اطلاع دیتے کہ اللہ کے رسول وہ مکان میں نے ڈا دیا آپ کے قلب اثر میں جو کانٹا تھا وہ میں نے نکال دیا ہم جیسے تو آ کے کیا کہیں گے حضور آپ کو جس چیز سے تکلیف تھی وہ میں نے دور کر دی گویا احسان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کیا حالات کو دیکھتے ہیں تو ادب کا گویا نمونہ ادب تو انہوں نے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا ایسا انداز ان کا حیرت ہوتی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز خود بخود آ جاتی ہے بدر کے موقع پر وہاں سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا اجری صاحب کا نلوی اللہ نے اس موقع پر جہاں فیدیے کی کا تذکرہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں فیدیا طے ہوا تو اس موقع پر حضرات انسان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انصار نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے چچا کا فضیا وصول کیا جائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا چاہتے تھے ان کے فدیہ کی تو یوں نہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنے چچا کا فدیہ معاف کر دیجیے نہ لیجیے یوں کہیں آپ کے چچا آپ کے اوپر ایک نہیں چونکہ ان کا ایک رشتہ اور تعلق بھی تھا انصار کے ساتھ ان کے دادا اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلیم ان کی والدہ انصاری سے تعلق رکھتی تھی اس معنی کر کے یہ بانجے ہوتے تھے انصار نے جب یہ ساتھ ان سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے بانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیجیے ہمارے بانجے وہ اگر فدیہ معاف کیا جائے گا تو احسان کس پر ہوگا ہم پر ہوگا حضور پر نہیں حضرات صحابہ کا ادب تو یہاں بھی ان صحابی نے آ کے یہ نہیں کہا بعد میں دوسرے موقع پر پھر خود جب نبی کریم سراسم کا گزر اس راستے سے ہوا اور وہ قبا وہاں نہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا لوگوں سے بھی وہ قبا نما مکان تھا وہ کیا ہوا لوگوں نے واقعہ بیان کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اسی حکایت صحابہ میں کہ آپ ہجرت کر کے وہاں حبشہ گئے ہوئے تھے اور حبشہ سے سیدھے مدینہ منورہ آئے تو جس وقت مدینہ منورہ پہنچے ہیں نبی کریم وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت نبی کریم وسلم کی نماز کی نیت بن رہی تھی انہوں نے سلام کیا چونکہ جس وقت وہ وہاں ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اس وقت نماز کے اندر بات چیت کرنے ضروری بات چیت کا جواب دینے اور سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی یہ مسئلہ ان کو معلوم تھا بعد میں وہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب اس کی بھی اجازت نہیں رہی یہ معلوم نہیں تھا انہوں نے آ کر سلام کیا نبی کریم صلی اللہ وسلم حضور نماز میں ہونے کی وجہ سے حضور نے جواب نہیں دیا بس حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری زندگی کا سارا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا کیا میرا قصور ہو سے کیا ہوا جو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ جب نماز پوری ہوئی آپ نے اپنی نماز ختم کی اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں اس نے نماز کے اندر بات چیت کرنے اور سلام کا جواب دینے سے منع فرما اس لیے میں نے جواب نہیں دیا انہوں نے جواب دیا تب ان کے دن کو چین وہاں تک تو بے چینی ایسا معلوم ہوتا کیا ہوگا مومن کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے عاشق ولدین آمنو اشد حب اللہ اللہ بھی بندوں سے تعلق محبت کرتے ہیں اہل ایمان سے اور اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بلکہ ایمان نام ہی اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ کے ساتھ محبت کا نام ہی ایمان ہے تو بہرحال یہ تعلق جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میری اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کیا ہے ناراض ہے تو بلا اس کو کیسے چین ہوگا اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا نیند نہیں آئے گی اور ویسے بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ کے کہ بھائی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شرافت انسانیت کے خلاف ہے ایک شریف آدمی ہو وہ کسی بڑے آدمی کی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے اور اسی کے گھر میں رہتا ہے اسی کا دیا ہوا کھانا کھاتا ہے اسی کا دیا ہوا پانی پیتا ہے تو دوسرے کہیں گے تیرے اندر کچھ شرافت ہے کہ نہیں شرم ہے کہ نہیں شرم حیا ہے کہ نہیں جس کے گھر کا کھانا کھاتا ہے جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کی نافرمانی تو بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ذرا اس کو غیرت آنی چاہیے حیا آنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس کے بعد اس قابل ہوں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں گویا یہ شرافت انسانیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اس کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے کرنے توبہ کے اندر دوسری شرط یہ تھی تھیلا پھیلا اس کے کرنے پر اس کو کیا ہو ندامت میں نے یہ کیوں کیا دل میں درد ہو دکھ ہو بے چینی ہو مجھ سے یہ کام کیسے ہو گیا آگے اور شرط ان شاء اللہ بیان کریں گے